او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق یا اس شخص کی مثال جو شخص کے گزرا ایک بستی کے پاس سے وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی بما مکان و مکین کہنے لگا وہ گزرنے والا شخص انا یحیی حاض اللہ بادم اوتہا کہ کیسے اللہ پاک ان کو جو مر چکے ہیں دوبارہ زندہ کرے گا تعجب کے طور پر یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس گزرنے والے شخص کو سلا دیا مار دیا سو سال تک پھر اس کے بعد اٹھایا کالا کم لبستہ پھر پوچھا کہ کتنے سوئے ہو کالا لبست تو او باز یوم جواب میں وہ شخص کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں کالا اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبستہ لبست عامن آپ سوئے ہو ایک سو سال فنظر الا تعام کا و شراب کا لم یتسنہ دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو جو خراب نہیں ہوا ونظر الا المار اور دیکھو اپنی سواری کو کہ وہ ختم ہو چکی اس کی ہڈیاں وغیرہ سب کچھ گل گئیں ولِن جہاں کا آیتنس ہم نے آپ کو لوگوں کے واسطے نشانی بنانا ہے اب دیکھو اپنے اس حمار کی ہڈیوں کو کئی فنون شزوہا ہم کیسے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں آپس میں سم منقصو ہا پھر ان ہڈیوں پر کیسے ہم گوشت کو پیدا کریں گے بلّم تبین اللہ جب یہ سب کچھ اس شخص کے سامنے بن گیا ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا عالم ان اللہ کل شعین قدیر کہ میں جان چکا کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہے یہ دوسری مثال ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی اور اسی رکوع میں ایک تیسری مثال اگلی عید میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کل تو اوکلزی مرہ اعلیٰ قریت میں بہت سارے اشخاص کے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں لیکن راج بات جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہے یہی وجہ ہے کہ عام جو بعد کے مفسرین ہیں نا ان سب نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی نام لیا ہے اور دوسرے اقوال ذکر ہی نہیں کیے کہ یہی جب راج قول ہے <clears throat> بعض حضرات نے اوکلزی مرہ علا کریا یا اس شخص کی مثال جو گزرا کریا کے پاس سے اوپر پر عطف کیا ہے تو جب اوپر ایک کافر بادشاہ کی بات ذکر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ شخص بھی کوئی گزرنے والا کافر تھا یہ مجاہد کا قول ہے یہ بھی ایک مفسر ہے لیکن دوسرے حضرات نے اس کو رد کیا ہے کیونکہ آگے اللہ پاک یہ فرمائیں گے کم لبستہ اس بندے کو کہ آپ کتنے سوئے ہو وہ کہتا ہے میں اتنا سویا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں اتنے سوئے ہو تو یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے عام کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ قول مجاہد کا مرجو ہے بعض حضرات نے اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص ہیں ان کا نام آرمیہ ہے پیغمبر گزرے ہیں حضرت داود علیہ السلام کے لگ بھگ کے دور کے وہ مراد لیے ہیں کہ ہوا اس طرح تھا کہ ان کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیلی تباہ ہو رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے تو واض و نصیحت اور بار بار سمجھانے کا مشن تو جاری ہی رکھا ہے حضرت آرمیہ نے لیکن لوگ ہٹ دھرم تھے نہیں مان رہے تھے کوئی واقعہ معیزہ کرامت بھی سامنے آ جائے تب بھی وہ صحیح رائے راست پر نہیں آ رہے تھے لیکن بڑے یہ مشفق تھے بار بار اپنی قوم کے لیے دعا کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو یہ فرمایا کہ جب آپ بد دعا کرو گے تو میں قوم کو ہلاک کروں گا جب تک آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کریں گے تو میں ہلاک نہیں کروں گا آپ اتنا پریشان نہ ہو مسلسل یہ سمجھاتے رہے لیکن قوم سمجھنے کی طرف کم ہی تھی بس دو چار یہ بڑے بڑے بزرگ تھے جس میں حضرت داود علیہ السلام بعد میں ہے بعض یہ یہ ہے تو ایک آدھ اور بھی لکھی بعد میں داود علیہ السلام سے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے ان کے پاس ایک شخص آیا حقیقت میں وہ فرشتہ تھا اس نے ان سے پوچھا کہ میرے جو اہل و عیال ہیں وہ بہت بے دین ہیں بے ادب ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہٹ درمی کرتے ہیں سرکش ہیں ایسے اہل و عیال کو میں کیا کروں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ سمجھاتے رہو صبر و تحمل کرو آپ دعا کرتے رہو صبر کرو پھر یہی شخص ایک سال کے بعد آیا یہی سوال کیا کہ حضرت میں تو سمجھا ہی رہا ہوں لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تو انہوں نے آرمیا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صبر میں ہی سب کچھ ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ سمجھاتے رہو اور ان سے قطع تعلقی نہ کرو حق حقوق ادا کرتے رہو نہ نفقہ دیتے رہو وہ جیسے بھی ہر درم ہے کوئی بات نہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا یہی شخص ایک سال کے بعد پھر آیا یہ اس وقت بس ہر بندے کی اپنی کیفیت حالات ہوتے ہیں تو یہ ان کو بڑا یعنی کہ گراں گزرا کہ یہ شخص بیچارہ ایک عرصے تک سمجھا رہا ہے اور ان کے اہل و عیال رشتہ دار نہیں سمجھ رہے بات تو پیغمبر نے اس شخص سے یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بد دعا کریں اور یہ تباہ ہو جائیں انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ یہ شخص بار بار یہ بات کرتا ہے اور اس کا نہ اہل ہیں دین نہیں مانتے نہیں سمجھنا چاہتے ہر درم ہیں ضدی ہیں سرکش ہیں آپ ان کو تباہ و برباد کر دیں ان کے مکانوں کو ختم کر دیں اس طرح کر دیں وہ حقیقت میں تو فرشتہ تھا وہ پورے اعلی علاقہ کو اعلی خانہ کی شکل کے سامنے پیش کر رہا تھا اور وہ یہ انہی کا ہی آل خانہ آل علاقہ تھا اس پیغمبر کا ہی انہوں نے جیسے بد دعا کی تو وہ پورا علاقہ اور کریا سب تباہ ہو گیا یہ کریا تھا بابل اصل میں تو یہ بابل لفظ ہے لیکن عام کتابوں والے یہ بابل بابل یوں ہی کہتے رہتے ہیں بے بابل ہاروت و ماروت جو پہلے پارے میں قرآن مجید نے بات کی لفظ اصل بابل ہے یہ فلسطین اور بغداد کے درمیان میں ایک بڑا شہر ہے یہ تو اس طرح تباہ ہو گیا بابل علاقہ اور ادھر پخت نصر کو جرت ہوئی تو اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کر کے وہاں جو باشندے تھے وغیرہ کسی کو تباہ کیا جلایا کسی کو بھگایا کسی کو گرفتار کیا قیدی بنایا یہ ترتیب کر لی بعض حضرات نے اس آرمیہ شخص کا واقعہ اس عید کے ساتھ مستقب کیا ہے کہ پھر یہ سفر کرنے لگ گئے اپنا سامان کچھ سواری لی اور سیڈ میں ہو گئے کہ بستی تباہ تھی اور یہ بات کہی انا یقی حاضی اللہ بادم اوتہا لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ جس پیغمبر کے ساتھ متعلق ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلاۃ وسلام ہیں حضرت عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت موس علیہ السلاۃ وسلام کی کتاب کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر ہیں اور ان کو توریت کتاب یاد تھی بعض و نصیحت کرتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے لوگ ایسے ہی تھے ہر دور میں جو آپ سمجھتے ہیں کون سمجھنے والا ہوتا ہے اکثریت تو ہٹ درم ہی ہوتی ہے اس پر جب لوگ زیادہ بے دین ہو گئے تو بخت نصر نے حملہ کیا کہ جس پر بیبل کا علاقہ بالکل تباہ ہوا اور فلسطین کا اکثر علاقہ ختم ہو گیا اور لوگوں کو اس نے گرفتار کر لیا یہ حکم خداوندی کی شکل میں اپنی سواری لی اور ساتھ سامان لیا اور چل پڑے بعد نے کہا کہ صرف انہوں نے سواری لی ہے لیکن جب آگے بستی کے قریب پہنچے تو لدے ہوئے تھے سب باغات پھلوں سے لیکن ان پھلوں کو کوئی کھانے والا نہیں تھا بستی تو ساری ختم ہو چکی تھی ان پھلوں کو کون کھاتا تو انہوں نے ایک ٹوکرا بھرا انجیر کا اور انگور کا انہوں نے کپڑے کے ذریعے سے رس نکالا اور اپنے مشکیزے میں ڈالا انگور کا رس اور ساتھ انجیر لے لیے اور سواری ان کے پاس دراز گوشت دراز گوشت یعنی حمار وہ موجود تھی چل پڑے اور اس بستی کے پاس سے جب گزرے جس بستی کے باغات سے انہوں نے یہ چیز حاصل کی ہے اور انگور کا جو شیرہ ہوتا ہے عرق یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے فوراً خراب ہو جاتا ہے اور جو انجیر ہے نا انجیر بھی اگر اس کو یوں مناسب احترام سے بھی بندہ نہ رکھے تو اس کو داغ بن جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے جو اصل انجیر ہمارے ہاں تو بازار میں وہ اس کو خشک کرنے کے بعد بیچا جاتا ہے نا جب وہ تازی ہوتی ہے اس طرح تو بہت نازک ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے جب گرے تو بس پھنس ہو گئی ختم ہو گئی انگور کا شیرہ بہت طاقت والی چیز ہے اور اطبا نے تو اس کو جنتی میوہ لکھا ہے دنیا کے لحاظ سے دو تین میوے ہیں جو جنتی ہیں یہ انجیر تین و زیتون کھجور اور یہ انگور اور بہت مفید چیز ہے موسم کے لحاظ سے اگر اس کو عرق نکال کے فوراً پینا ہے فوراً اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی تو یہ خراب ہو جائے گا پھر اس کا حکم ختم ہو گیا پینے کے لیے حلال نہیں رہا یہ دونوں چیزیں انہوں نے ایسی اپنے ساتھ لی کہ جو ویسی ہی تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو جانے والی ہیں انگور کا شیرہ جب موسم اب آئے گا آپ لوگ بنا کے پیو اور پھر دیکھو تھوڑی دیر کے لیے بخار ہو جائے گا بیمار ہو جاؤ گے پریشان نہیں ہونا پھر ٹھیک ہو جائیں گے وہ ہمارے مہدے سارے مصنوعی ہیں نا اس طرح کی چیزوں کی آتی ہیں جب اصل چیز اندر جائے گی تو تھوڑا سا بخار بیماری آئے گی جس دن چھٹی ہوگی اس دن پینا تو یہ چیزیں تو جلدی خراب ہو جاتی ہیں پھر نمبر علیہ السلام نے ساتھ کے لی اور سواری کی آگے جب وہ بستی ویران معلوم ہوئی تو کہا اللہ یعنی بات یہ ہے نا دوستوں کہ جس شخص نے وہ وہ آباد دیکھا ہو علاقہ آباد دیکھا ہو مکانات دیکھے ہوں آبادیاں دیکھی ہوں اور پھر اسی کے سامنے وہ یوں ہو گیا کہ میدان ہو گیا اب اور مثال تو دور زلزلے والے علاقوں کی تو الگ ہے جامعہ حفصہ ہی دیکھ لیں کہ جس شخص نے جامعہ حفصہ پہلے دیکھا ہوا تھا آج وہ جب دیکھے گا تو کیا وہ کہے گا ہاں جس نے دیکھا ہی نہیں ہے اب اس کو جا کر دکھا وہ مانے گا ہی نہیں کہ بھائی یہاں کیسے اتنے اٹھارہ سو کمرے تھے اور اتنی بڑی عمارت تھی اور فلاں تھا وہ نہیں مانے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پیغمبر علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے انہوں نے وہ محلات دیکھے وہ علاقے دیکھے وہ مکین دیکھے وہ باغات وہ ساری چیزیں وہ جب اس کو بالکل ختم دیکھا تو ایک تعجب کی شکل میں یہ لفظ ایک بشریت کے لحاظ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کی حاضر اللہ عباد یا اللہ اس طرح آبادیاں جب ویرانے بن جائیں تو پھر بھی وہ آباد ہو جاتے ہیں یہ بات ان کے منہ سے نکلی یہ نہیں کہ اللہ پاک کے فیصلے پر کوئی اعتراض تھا ایک تعجب کی شکل میں بات نکلی اللہ پاک نے ان کو سلا دیا دل میں خیال آیا نہیں کرتا ہوں وہ مشکیزے کو درخت کے ساتھ باندھا ادھر اپنے سواری کو باندھا کھانے کو کھانے کے لیے وہ ٹوکرا یوں ہی رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے سو سال سلا دیا سو سال معمولی بات نہیں ہے کتنے سال میں اتنے موسم بدلتے ہیں اس کیا سے کیا ہوتا ہے کبھی طوفان بھی آندیاں بھی بارشیں بھی اولے بھی کیا سے کیا اور یہ تو سارا علاقہ وہ ہے برفانی علاقہ ہے لیکن اس, اس مختصر سے قافلے کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ اللہ کا پیغمبر سویا رہا اس کا کھانا یوں ہی رہا جب یہ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو فرمایا کم لبستا کتنے سوئے ہو کتنا عرصہ یہاں لیٹے ہو یومن لبیست یو کہا میں صبح دوپہر کے وقت سویا تھا جب دن سورج تیز ہو گیا تھا اس وقت سویا اور یہ جب اٹھے تھے تو اس وقت شام کا وقت اثر کے قریب تھا تو کہا وہی کلیولے کا وقت جتنا ہوتا ہے سونے کا اتنا سویا ہوں یا تھوڑا سا زیادہ سو گیا ہوں بس یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبست ایک سو سال سوئے ہو اب دیکھو اپنی چیزوں کی طرف چیزوں کی طرف دیکھو اور پیغمبر کا وجود اسی طرح کپڑے اسی طرح سب کچھ نظام اسی طرح اور بال بھی کالے بال بھی سفید نہیں ہوئے اب وہ حدیث اس قرآن عید کے مطابق سو فیصد ہو گئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء انبیاء کے کفن کو بھی حرام ہے مٹی پر کے کچھ داغ لگا دے تو یہ کپڑے اور یہ سب کچھ صحیح سالم تو سمجھ گئے کہ اس طرح کی بات ہے جب کھانے کو دیکھا اور کھانا میں نے بتایا کہ انجیر اور انگور کا شیرہ تھا جو تھوڑی دیر بعد ہی خراب ہو جانے والی چیز ہے سو سال تک نہیں خراب ہوئی وہ اسی طرح ترکار اور جب سواری کو دیکھا سب کچھ ختم کہا دیکھیں آپ نے ہڈیاں آپ دیکھتے رہے نا ہڈی انظر الالعظام کیف ننشزوہا آپ ان ہڈیوں کو دیکھتے رہیں ہم کیسے جوڑیں گے چنانچہ وہ ہڈیاں جوڑ گئیں ایک ڈھانچہ بن گیا فرمایا ثم سن لحما پھر ہم آپ دیکھیں ہم ان ہڈیوں پر گوشت کیسے پیدا کرتے ہیں پھر گوشت پیدا ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس میں روح آ گئی اور فوراً اس نے آواز نکالی تاکہ میرا سوار سمجھ جائے کہ میں زندہ ہوں آواز جانور کی دلالت ہو گئی اس کی زندگی پر یہ تو سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ اس طرح تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ادھر آ گیا اپنے گھر کی طرف بعد نے لکھا ہے کہ ستر سال تک تو یوں ہی نظام رہا آخر میں تیس سال ایک فارس کے بادشاہ کو دل میں خیال آیا کہ جاتے ہیں فلسطین اور اس علاقے کو آباد کیا کچھ لوگ آباد تھے فلسطین میں جن میں ان کے بھی کچھ گھر والے تھے بھی تھی اس طرح لیکن اکثر تباہ ہو گئے تھے اب اس سے کہیں اچھا اس بادشاہ نے فلسطین کے علاقے کو تعمیر کر دیا آبادیوں سے بھر گیا اور یہ آبادی میں پہنچ گئے ایک بوڑھی ملی اس کو کہا کہ عزیر کا گھر کون سا ہے اس نے کہا عزیر کا تو عرصہ ہو گیا ہے بات ختم ہو چکی ہے آپ کون کہا میں ہوں تو وہ کہنے لگی میں عزیر کی لونڈی تھی میری عمر بیس سال تھی اب میری ایک سو بیس سال عمر ہے سو سال تم کہاں تھے کہا میں عزیر ہوں میرا یہ تعارف ہے وغیرہ وہ سمجھ آ گئی وہ کہنے لگی میں ناپینی ہو چکی ہوں بوڑھی ہو چکی ہوں اللہ کا پیغمبر جب دعا کرے اپنے خاص اللہ کے ناموں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی دعا رد نہیں کرتے آپ میرے لیے دعا کرو میں جوان ہو جاؤں اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں پھر میں گواہ بنوں گی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو صاحب انہوں نے ایسا کیا اللہ سے دعا کی ہاتھ پھیرا وہ بوڑھی ٹھیک ہو گئی اس کی آنکھیں درست ہو گئی وہ جلسہ اس نے منعقد کیا فلسطین بیت المقدس میں اور ان کو ساتھ لے گئی کہ یہ عزیر ہے لوگوں نے کہا یہ عزیر نہیں ہے تو تو مخت نسل جلا چکا تھا انہوں نے کہا مجھے میں عزیر ہوں اور مجھے تو رائب یاد ہے میں لے پڑتا جاتا ہوں آپ لکھتے جاؤ جب انہوں نے یہ بات کر دی تو سنا دی تو کچھ لوگ تو ماننے والے تھے اکثر کہنے لگے کہ توریت تو سو سال ہو گئے بخت نصر نے تباہ و برباد کر دی تھی ہمارے وڈیرے کہتے تھے یہ شخص جو توریت صحیح سنا رہا ہے یہ پھر اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے یہ پیغمبر سے اونچا اس کا کوئی مقام ہے یہاں سے وہ آگے جو بات آئے گی وقالت الیہود عزیر نبن اللہ کہ یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے سو سال کے بعد اس کو جب کتاب یاد ہے فلما تبین اللہ قال عالم ان اللہ علا کل شین قدیر بعض رات نے دوسری روایت یوں نقل کی قرات کی قال علم ان اللہ علا کل شین قدیر جب سب کچھ عزیر کے سامنے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان تو ہے عزیر کہ میں سب چیزوں پر قادر ہوں ہر طرح میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اور وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے رب مجھے آپ دکھا دیں کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے کیفیت کیا ہوگی قال اولم تؤمن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لوں گا قال بلا کیا کہ بالکل ہے ولاکن یتمعن قلبی ویسے اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے دل مزید مطمئن ہو جائے گا جب دیکھ لوں گا قال اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ من الطیر مختلف طرح کے چار پرندے پکڑو فصر ہن پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو مانوس کر لو ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا پھر ان کو ذبح کر کے کاٹ کوٹ کے مختلف جگہوں میں پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے ڈال دو سمد ہو ہن یقتی نسایا پھر ان کو پکارو نام لے کر وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے تو آپ دیکھ لو کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جان لو کہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے یہ بات تیسری ہے اللہ رب العزت نے جو اپنی قدرت کی تخلیق والی صورت دکھائی ہے اس رکوع کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا تو اس نے کہا میں یوں زندوں کو مردہ کرتا ہوں مردوں کو زندہ جو اس نے جیل سے نکال کے ایک کو قتل کر دیا ایک کو رہا کر دیا دوسری بات قدرت کی تخلیق کے اظہار کی کل والے درس میں تھی جو حضرت وزیر علیہ السلام نے ایک سوال کیا ایک تعجب سا ہوا تو سو سال اللہ پاک نے سلایا اور اس کے بعد پھر اٹھا دیا اور کھانا صحیح تھا اور سواری ختم ہو چکی تھی دوبارہ زندہ ہو گئی آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ مردوں کو آپ زندہ کیسے کریں گے یہ سوال کیفیت کے ساتھ ہے ایمان ہے کیفیت ترتیب طریقہ کیسے ہوگا مردوں کو زندہ کرنے کا پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی تھی اس کے دو جواب مفسرین نے لکھے ہیں ایک یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا تھا کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر تو وہ خاموش ہو گیا ہار گیا اس سے پہلے اس نے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں مارتا ہوں دو جن پر سزا ہو چکی تھی کہ واجب القتل ہیں قیدی ان کو نکالا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کیا وہ سوال صحیح صحیح نہیں سمجھا تھا یا اس کے پاس یہی جواب ہو سکتا تھا اس بات کو ذہن میں ابراہیم علیہ السلام نے رکھے رکھا کہ میں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ زندوں کو مردہ کرتا ہے لیکن میں نے بھی دیکھا تو نہیں ہے لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا دے یہ درخواست ہوئی رب ارنی کئی فتوحی الموتا کئی فتح الموتا یہاں اس میں اور اوپر والے سوال میں تھوڑا سا فرق ہے حضرت ظاہر علیہ السلام نے یہ کہا تھا انا جو حاضی اللہ عباد موتیا کہاں کیسے اللہ پیدا کرے گا ان مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ انا کہاں کیسے یہاں رب ارنی کئی فتوحیل موتا یہاں اس سوال میں آپ غور کریں کہ یوں ہے کہ اے رب مجھے دکھا آپ کیسے پیدا کریں گے آپ کے پیدا کرنے پر شک نہیں ہے آپ تو پیدا کر سکتے ہی سکتے ہیں آپ مجھے دکھائیں کئی فتح الموتا سوال میں دونوں سوالوں میں فرق ہے یہی وجہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے سوال میں تھوڑا سا ادب کم تھا تو اللہ نے ان کو سو سال سلا دیا اور یہاں سوال میں ادب کا پہلو غالب تھا تو پرندوں کی شکل میں اللہ نے اپنی تخلیق کی قدرت دکھا دی آپ سوال سمجھ گئے وہاں انا یوکی حاضر اللہ باد کہاں اللہ ان مرنے کے بعد ان کو زندہ کرے گا کیسے ہوگا یہاں ہے رب ارینی نہیں فتح اے رب مجھے دکھا آپ کس کیفیت کے ساتھ پیدا کریں گے واہ بھائی واہ تیری بھی واہ کیفیت ہے کمرے میں جا کے سو جاؤ بالکل صاحب نے جب سائڈ میں بیٹھو ادھر ادھر حاجی صاحب کے ساتھ جاؤ ادھر بیٹھو اللہ اٹھو ادھر جاؤ سامنے تو پھر وہی میرے اوپر اثر آئے گا نا رب ارنی کئی فتح ہوتا یہ سوال دوسری بات یہ ہے آپ ادھر آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے سمندر دریا کے پار سے تو ایک جانور کی لاش پڑی تھی سمندر کے کنارے پر جب سمندر کی موج آتی ہے تو اس جانور مردے جانور سے سمندری جانور گوشت کھاتے ہیں پھر جب وہ لہر سمندر کی واپس چلی جاتی ہے تو خشکی کے جانور اس مردہ جانور سے گوشت کھاتے ہیں چونچوں سے کوئی دوسرے تیسرے بس دونوں کی یہ کیفیت ہے جب سمندر کی لہر آتی ہے تو سمندری جانور اس مردہ جانور کو کھاتے ہیں اور جب لہر سمندری واپس جاتی ہے تو خشکی کے جانور آ کے اس جانور کو کھاتے ہیں مردے کو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ ان اجزاء کو جو کچھ پرندوں کی چلے گئے پیٹوں میں کچھ مچھلیوں کے سمندری جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے پھر اللہ پاک ان کو آخرت میں پیدا کرے گا تو سوال کیا رب ارنی کئی فتح المعتا یہ مردہ تو دیکھ لیا اور اس کی اجزاء لوگ توڑ توڑ کر لے کر جا رہے ہیں جانور پرندے سمندری بھی خشکی کے بھی تقسیم ہو گیا یہ جانور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان مردہ جانوروں کو کیسے پیدا کریں گے یہ کیفیت ہے دیکھو نا خلیل کا لقب ہے اور خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں تو گہرا دوست اپنے دوست سے راز والا سوال بھی کر سکتا ہے جو کسی اور کو نہیں بتایا جاتا تو رازدار دوست کو بتایا جاتا ہے سوال اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولم کیا آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں یہ ویسے اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کو ایمان ہے لیکن ایک ویسے امت کو بھی تو سمجھانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل تھا کالا بلا ایمان کیوں نہیں ایمان تو ہے بلاکل نقل اطمینان قلب کے لیے یہ سوال ہے دو چیزیں الگ ہیں ایک ایمان ہے ایک اطمینان ہے یاد رکھو جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے اطمینان کے درجات ہیں ایک شخص کو ایمان حاصل ہے لیکن اطمینان حاصل نہیں ہے میرا خیال یہ اکثریت یہی ہے کہ ایمان ہے اطمینان حاصل نہیں ہے اور پھر اس اطمینان میں بہت سارے درجات اور مراتب ہیں مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ وہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن اگر مجھے وہ دکھا دی جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا میں اس مقام پہ ہوں جتنا دیکھنے کے بعد ایمان ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقبول ہے اور بھی کئی حضرات کا یہ اطمینان کا ہے لیکن یہ اطمینان ایک صحابی کا ہے ایک اطمینان ایک عام بندے عام مومن کا ہوتا ہے عام مومن سے اس سے بڑا اطمینان اللہ کے ولی کو ہوتا ہے اللہ کے ولی سے بڑا اطمینان پھر وہ غوث کو تو پھر صحابی کو ہوتا ہے پھر صحابہ سے اونچا اطمینان اللہ کے کارناموں پر انبیاء کو ہوتا ہے پھر انبیاء سے زیادہ اطمینان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اب ادنا اطمینان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطمینان کی بات ہے وہ ایک صحابی کے اطمینان کے جو درجات ہیں وہ سب گویا حاصل ہیں لیکن رہی بات کہ جو نبی کے اطمینان کے درجات ہیں ادھر تک صحابی نہیں پہنچ سکتا وہ اطمینان کے درجات ہی اور ہیں یہ جو اطمینان قلب کا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ اطمینان قلب ہے جو ایک نبی کے درجات ہیں ان جو نبی کو درجات اللہ تعالیٰ اطمینان کے دیتے ہیں اس کا سوال ہے کہ اللہ پاک ایسا دکھا دے تاکہ میرے اطمینان میں اضافہ ہو جائے اطمینان قلب الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے اس پر ایک سادہ سی مثال قرآن پاک نے غالباً تیرہویں پارے میں ذکر کی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اطمینان قلب کا سبب ہوتا ہے اللہ کی یاد لا الہ الا اللہ یا صرف اللہ اللہ اللہ یہ دل کے اطمینان کا سبب ہے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان پریشان ہو دل بند بند ہے کچھ دل نہیں چاہ رہا کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے یا کوئی ایسی کوئی خبر سنی کوئی ایسا واقعہ ہوا انسان کو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا تو اس وقت وہ وضو بنائے اور تلاوت قرآن پاک شروع کر دے اس کے دل میں جو گجھل پن ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ رونق اور ایک اطمینان میں اضافہ محسوس کرے گا وہ ایک مایوسی سی جو کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ پاک کا کلام ہے کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو جب پڑھیں گے تو اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کی یاد یہ اطمینان قلب ہے اس سے دل مطمئن ہوتا ہے اصل میں دل کو غذا چاہیے دل میں نور ہوتا ہے وہ روح ہوتا ہے اور روح کو غذا غذا جو ہے وہ ملکوتی چاہیے روح کو غذا ملکوتی چاہیے نورانی چاہیے فرشتوں والی غذا چاہیے اور فرشتوں کی غذا کیا ہے وہ تو لالا ولا وہ تو تو تو کھاتے پیتے نہیں ہے فرشتوں کی غذا کیا ہے فرشتوں کی غذا ہے اللہ پاک کا حکم ماننا اللہ کا ذکر کرنا یہ فرشتوں کی غذا ہے یہ جو روح ہے یہ فرشتہ ہے یہ ملکوتی چیز ہے نورانی چیز ہے اس کو غذا بھی وہ ملکوتی چاہیے اللہ کا ذکر چاہیے قرآن پاک کی تلاوت چاہیے نیکی چاہیے تو پھر وہ اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اب اسی میں اگلے مرحلے ہیں پھر مرحلے مرحلے انبیاء علیہ السلام کے ہیں اسی پر سوال ہوا ولاکل یتم قلبی کہ اللہ ایمان حاصل ہے یہ ایمان بال یقین ہے اور رہی بات اطمینان قلب یہ گویا کہ ایک مشاہدہ چاہیے تو اس کی درخواست ہے اس میں اطمینان میں اضافہ ہوگا قال فخذ اربعه من الطير چار پرندے لے لو مختلف ان کو اپنے ساتھ عادی کرو مانوس کرو اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کرو ٹکڑے ٹکڑے کر دو مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو پھر ایک ایک حدیث میں لکھا ہے کہ سر اپنے پاس رکھ لو ہر کسی کا سر چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لو باقی اس کے پر مر پنجے ٹکڑے شکڑے سب ادھر ادھر گرا دو مخلوط کر کے پھینک دو پھر ایک ایک کو بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا آپ دیکھیں ادھر پہاڑ کا پر کیسے آئے گا ادھر پہاڑ سے پر کیسے اڑے گا ایک ایک پرندے کا پر اڑے گا خون جہاں جہاں کترا گرا ہے وہ جمع ہوگا پھر بوٹیاں جمع ہوں گی پھر وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا اڑتا ہوا نہیں حالانکہ یہ پرندے وہ ہیں جو اڑ سکتے ہیں کیوں اڑنے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی اور پرندہ نہ اڑ کے ادھر آ گیا ہو ابراہیم نے بلا لیا تو اتباع میں آ گیا ہے وہی پرندے جو آپ نے ادھر ادھر پہاڑ پر ان کی بوٹیاں ڈالی ہیں وہ آپ کے پاس سا سایہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اور بغیر سر کے بغیر سر کے سر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے اب وہ سر علماء نے لکھے پہلے بعض پرندہ جو آیا اس کے علاوہ دوسرے کا سر دیا اور اس نے انکار کیا جب اسی کا سر دیا تو وہ پرندہ ہو گیا تو فرمایا کہ یہ دیکھو ہماری قدرت ہے کہ کیسے تو ان اللہ قدیر اللہ ہر چیز پر ہے یہ آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم خلاصہ ہوا علماء نے ایک دو باتیں بڑی عجیب لکھی ہیں اللہ پاک نے چار پرندوں کو فرمایا کہ پکو تین بھی ہو سکتے تھے پانچ بھی ہو سکتے تھے ایک بھی ہو سکتا تھا بات تو بن جانی تھی چار میں کوئی خاص بات ہے ان چار پرندوں میں کون کون سے پرندے ہیں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں ایک مور دوسرا مرغ تیسرا کبوتر اور چوتھا کوا ہے یہ چار پرندے ہیں اور ان چار پرندوں کے اوصاف مختلف ہیں طبی لحاظ سے بھی اور دوسرے اثرات کے اعتبار سے بھی طبی لحاظ سے انسان میں چار مادے ہیں بلغمی سوداوی اور سفراوی کہ اور ہم راوی سرخ مادہ سفید مادہ پیلا مادہ اور کالا مادہ ان چاروں پرندوں میں مختلف مادے ہیں کوے میں کالا ہے کبوتر میں سفید ہے مرغ میں سرخ ہے اور مور میں پیلا ہے یہ انسان کے وجود میں چار مادے چار عناصر ہیں جن سے اس کو مخلط کیا گیا ہے اور چار ہی ایک خارجی چیزیں ہیں ہوا پانی مٹی آگ وہ ہوا سے کتا بنا آپ کے سرات نے اس کو خوش کیا وغیرہ یہ انسان سامنے ہو اور چار ہی ان میں کچھ اور طرح کی خوبیاں کہو یا خامیاں ان پرندوں میں ہیں مور میں فخر اور تکبر غالب ہے اور جب چند لوگ اس کو دیکھنے پہ آئیں تو وہ پھر ناچنا شروع کر دیتا ہے پروں کو دیکھتا ہے اور ناچنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کو اپنے حسن پہ ناز ہے اور مرغ میں قوت یا مقصد حدت غالب ہے مرغ کے گوشت میں اصلی مرغ میں حدت غالب ہے اور تھوڑا سا اور معزز الفاظ تو قوت با غالب ہے حدت غالب ہے مرغ شاوت تیسری چیز کبوتر میں محبت غالب ہے عجیب محبت ہے اس میں کبوتر پال کے دیکھو یہ کیا ترتیب ہے ان کی اور علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا اللہ کا وہ پرندوں میں کبوتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کرے طواف نہ کرے یہ حرم کا طواف کر رہے ہیں اور ادبی میں متاف میں نہیں جاتے کہ کہیں وہ ناپاکی کی بات نہ ہو جائے کوئی بیٹھ نہ نکل جائے بس دور دور حرم پاک کے دور دور یہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہیں اور کوے میں ہرس کا مادہ ہے کوے میں ہرس کا کبوتر میں محبت کا مرغ میں شہوت کا مور میں فخر اور تکبر کا یہ چار پرندے مختلف انواع کے ہیں فرمایا کہ انسان دائمی حیات حاصل کر لیتا ہے جب ان چار چیزوں کو اپنے پاس سے نکال کر ذبح کر کے پھینک دے دنیا کی ہرس کو دنیا کی محبت کو غلط خواہش کو فخر اور تکبر کو اپنے اندر سے نکال کر زبا کر کے پھینک دے تو اس کے بعد پھر اس کو اصلی حیات ملتی ہے پھر ابراہیم بنتا ہے ابراہیم کا پھر ایمان ملتا ہے اس کو یہ چیزیں ہیں جو کسی نے اپنے اپنے الفاظ میں کسی نے زر زر زمین لکھا کسی نے کچھ اور کہا رسول پاک کا فرمان الدنیا حب الدنیا رسکل خطیہ تو یہ اس میں تکبر بھی داخل ہے ہرس بھی داخل ہے شہوت بھی داخل ہے سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں تو فرمایا کہ ان چار پرندوں کو یوں جمع کرو اور ان چار پرندوں میں یہ بات بتائی ہے کہ اس ترتیب پر ان میں کچھ خوبیاں یا خامیاں ہیں تو وہ دور کرو رہی بات ان کے کھانے کے اعتبار سے تو وہ سب سے اونچا جانور ہے کبوتر یا مرغ سب سے اونچا بشرطے کہ وہ اصلی ہو دیسی ہو میں آپ کو بتاؤں ایک بات ایک ستر سالہ آدمی ہے وہ ہم سے تیز دوڑتا ہے ٹھیک ٹھاک اس کی صحت ہے اس کا کام کیا ہے کام یہ ہے کہ جب گوشت کھانا ہے تو اصلی گوشت کھانا ہے مرکا یا کوئی اصلی جانور اور دمبا ہو یا بکرا ہو یا شکار کر کے بٹیر یا ہرن یا خرگوش یا تیتر یہ چیز کھانی ہے اور آپ کبھی شکار کرنے جاؤ یہ سنت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی تو شکار نہ بھی کر سکو ان چیزوں کی پرواز تو دیکھو گے نا یہ اڑتے کیسے چھلانگ کیسے لگاتے ہیں جب ایسے مضبوط جانور کا کوئی گوشت کھائے گا تو پھر ایسی مضبوطی اس کے اندر آئے پولٹری فارم مرغی کھا کھا کھا کھا کھا کھا پھر ہم پڑپوس نہیں بنیں گے پشتوں والے جانتے ہو پڑپوس کس کو کہتے ہیں ہم پڑپوس نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے اصل چیز تو ہے نہیں تو یہ چار پرندوں میں کچھ خوبیاں تھیں اس لیے ان چار پرندوں کے بارے میں فرمایا ان کو جمع کرو ان کو ذبح کرو ان کو مانوس کرو جب مانوس ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ان کو ذبح ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر بلاؤ ہم اسی طریقے سے آخرت میں ایک بات اور عرض کرنی ہے پھر اس یہ موضوع ختم ہو جائے گا میں نے بھی سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور چار صورتیں پڑھتا ہوں سنتوں کے اندر آپ لوگوں فکر رہتی ہے سنتوں کی تو دیکھو مختلف جگہوں میں بوٹیوں کو ڈالا گیا ہے اور جب ندا لگائی تو آ گئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے دوستو ہمارا جو وجود ہے یہ مختلف ذرات سے مرکب ہے مختلف ذرات سے مرکب ہے جب مختلف ذرات سے مرکب یہ وجود بن سکتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے پھر جب اللہ پاک حکم کرے گا تو دوبارہ یہ منتشر اجزاء مرکب ہو جائیں گے اب بتاؤ صبح آپ لوگوں نے جو ناشتہ کیا ہے وہ گندم کہاں کی کھائی ہے وہ گھی جو استعمال کیا پراٹھے میں وہ کہاں کا ہے جو دودھ استعمال کیا وہ کس بھینس کا ہے پتہ نہیں برطانیہ کا کوئی خوش دودھ کھا آیا ہوگا دنیا کے کہاں کہاں کے ذرات کو صرف صبح ناشتے میں کھایا ہے تو جڑ نہیں گئے اس وجود میں جب یہ مر جائے گا تو منتشر ہو جائیں گے سارے اور پھر اللہ پاک حکم سے یہ جمع ہو جائیں گے رب ارنی علی الموت الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس طرح ہے جیسا کہ ایک دانہ ہوتا ہے اس کو زمین میں بویا گیا اور اس سے اس کا تنا نکلا اور پھر اس پر سات خوشے بنے ہر خوشے کے اندر سو سو دانہ ہے اور اللہ چاہے جس کے لیے تو اور بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ واسع ہے یعنی خوب سخی ہے اور جاننے والا ہے وہ لوگ جو اپنے انبار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ جن کو دیا ہے ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے نہ ان پر کوئی خوف اور نہ آفرت میں کوئی غم ہوگا اچھی بات کہنی چاہیے ساحل کو درگزر کی بات کہنی یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ بعد میں دے کر اس کو تکلیف پہنچائے اور اللہ بادشاہ ہے بردبار ہے اس عہد کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی قبولیت کی ایک دو باتیں جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ صدقہ قبول نہ ہو وہ بتائیے کہ ایسا نہیں کرنا انفاق فی سبیل اللہ کر کے اور نہ ہو تو کس ترتیب سے سائل کو پیش آنا ہے وہ بات بتائی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہے تھے کہ میں ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی بات وزیر علیہ السلام کی بات آئی کہ کوئی مشکل نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنا اکیسویں بارے میں قرآن پاک نے بات کی کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا احوان والے پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے تو یہاں تو قدرت کی بات ہو رہی تھی کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر اور اب فوراً انفاق فی سبیل اللہ اور کاشتکاری اور خوشوں کی سٹوں کی بات اور غلے کی بات کر دی زمین کی بات کی اس میں اور اس میں کیا ربط ہے علماء تفسیر نے بہت اچھی بات لکھی ہے قرآن مجید کی دوسری آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں بالکل خشک نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر جیسے ہی بارہ شاہی بس اس سے ہریالی شروع ہو جاتی ہے جو وہم و گمان میں نہیں تھا وہ زمین سبز و شاداب ہو گئی گویا مردہ تھی اللہ نے پانی برسایا اس کو زندہ کر دیا تو ایسے ہی وہ مردے بھی ہیں جیسے زمین میں بیج بڑا ہوتا ہے جب اللہ رحمت کی بارش کرتے ہیں وہ زمین اندر زمین اپنے اندر اس بیج کو حیات رکھتی ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے ایک عرصے تک بارش نہیں ہوئی تو ایسا لگتا ہے زمین میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر ایک عرصے کے بعد بارش ہوئی تو اسی سخت زمین میں چیزیں نکل آتی ہیں تو اس نے اندر بیج کو محفوظ رکھا ہے ایسے ہی ایک عرصہ گزر گیا مردے قبروں میں پڑے ہو گئے ہڈیوں پوسیدہ ہو گئی کچھ بھی ہو گیا جب ہمارا حکم ہوگا تو یہ مردے قبروں سے اٹھوں گے جیسے زمین سے ایک عرصے بعد بیج اگایا ایک تو بات یہ ربط کی ہوئی دوسری بات یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے ہیں یہ کمسل حبت سبا آسنا فی کل الم بولت حبا بعض علماء نے تو اس عہد کریمہ میں جو اتنا زیادہ انعام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک دانہ جب سات سو گنا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہم انفاق فی سبیل اللہ والے شخص کے پیسے کو صدقے کو یوں بڑھاتے ہیں گنتی کے لحاظ سے بعض مفسرین نے تو بات کی کہ یہ گنتی ہی مقصد ہے بعض دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کثرت بتانا مقصود ہے کہ خوب بڑھے گا یہ ایک مثال میں بتایا گیا ہے کہ یوں سٹے بن جاتے ہیں یوں دانے لگتے ہیں مراد سات سو پر پابندی حد بندی نہیں ہے یہ ایک کثرت بتائی جا رہی ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ جاتا ہے بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ کم از کم نیکی کا بدل وہ دس گنا ہے عام اصول یہی ہے پھر اس کے بعد اس میں اخلاص اور شریعت کی ترتیب جتنی خوشو و خضو جتنی حکم کی اتباع اور مبرداری اس نیکی میں ہے وہ اتنی بڑھتی جاتی ہے پھر وہ سینکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں چلی جاتی ہے اور مثال نیکی کی اللہ تعالیٰ نے زمین اور بیج کے بونے اور اس کی فصل کے اگنے کے ساتھ دی عجیب تشبیح ہے علماء نے اس مشبہ بھی اور مشبہ کو یوں بیان کیا ہے کہ جیسے ایک زمین صحیح ہو پھر بیج بھی صحیح ہو صاحب فن کسان کاشتکار بھی جانتا ہو ایسا نہ ہو کہ گندم والی زمین میں وہ مالٹے کا بیج بولتا ہے بوتا رہے وہ صاحب فن زمین صحیح ہو بیج صحیح ہو کاشتکار صحیح ہو موسم صحیح ہو اور پھر وہ اس کو کرنے کے بعد اس کی حفاظت وغیرہ کی ترتیب بھی اس کی صحیح ہو تو زمین طاقت والی ہے کھاد مات صحیح اس زمین میں پیداوار اچھی ہوتی ہے کہ جب یہ سارے اس کے کار لائے جائیں یہ کام بمقابل اس زمین کے کہ نہ وہ زمین صحیح نہ حل صحیح چلایا گیا نہ کسان پابند ہے نہ اس کا بیج ٹھیک ہے بس ایسے ہی ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں اللہ مہربان ہے نماز تو پڑھ دیے قبول ہو جائے گی تو اس کی پھر فصل ایسی نہیں ہوگی جیسے اس کاشتکار کی ہے <clears throat> لہذا نیکی کرنے والا شخص وہ نیکی صحیح وقت پہ کر رہا ہو موسم ٹھیک ہو اب زور کی نماز گیارہ بجے پڑھ رہا ہے یہی کہ وہ فصل غلط ٹائم پہ لگا رہا ہے زمین صحیح ہو جگہ پاک ہو غصب والی نہ ہو کپڑے پاک ہو نیت ٹھیک ہو نماز کا ٹائم ہو صحیح اخلاص سے پڑھ رہا ہو خوشو و خزو ہو تو زیادہ ثواب ہے یہی بات حج کی ہے یہی بات روزے کی ہے یہی بات کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی ہے جب جس میں ترتیب ساری صحیح ہوگی اور پھر نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرے ایسا نہیں کہ ابھی نیکی کی ہے بعد میں غیبت جا کے شروع کر دی کوئی اور کام شروع کر دی وہ نیکی تو پھر حفاظت نہیں وہ کھیتی تو سارے کوئی اور کھا گیا ہے تو اس لیے <clears throat> یہاں مثال دی کھیتی کے ساتھ کہ جس طرح اس میں کچھ شرائط ہیں اور وہ کھیتی اعلیٰ ہوتی ہے ایسی ہی نیکی میں بھی شرائط ہیں تو اس کے ساتھ وہ نیکی اعلیٰ ہوتی ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جہاد میں میدان جنگ میں ایک صحابی نے بڑی اچھی اوٹنی آپ کو ہدیے میں دی کہ حضرت یہ جہاد کے لیے میری اونٹنی قبول فرمائی آپ بہت خوش ہو گئے آپ نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ اللہ آپ کو آخرت میں سات سو اونٹنیاں اپنے فوجوں کے ساتھ لدی ہوئی عطا کرے گا اس حدیث کی روشنی میں <clears throat> علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عموماً اصول تو دس گنا کا ہے نیکی کا کہ ایک نیکی کی وہ دس گنا بڑھتی ہے لیکن جو نیکی اللہ کے راستے میں کی گئی جہاد میں کی ہے تو وہ سات سو گنا بڑھتی ہے تو یہاں جو سات سو گنا والی بات ہے اس حدیث رسول کی روشنی کی شرح میں وہ جہاد کے اعتبار سے ہے ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ آپ جہاد میں پیسے خرچ کرتے ہو جو اور خود نہیں شریک ہوتے ہو وہ سات سو گنا بڑھتے ہیں آخرت کے اعتبار سے اور اگر مجاہد خود بھی شریک ہوتا ہے اور پیسہ بھی اپنا خرچ کرتا ہے تو وہ سات لاکھ گنا بڑھتا ہے اور جو مجاہد فی سبیل اللہ والا اللہ کے راستے میں جا کر ذکر اذکار کرتا ہے تو ہر کلمہ طیبہ کے ورد میں ستر ستر ہزار نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اور جو نماز روزہ جو ضروری عبادات ہیں اللہ کے راستے میں ہے اور ضروری عبادات کر رہا ہے تو یہ ضروری عبادات بھی اسی طریقے سے اسی ریشو کے ساتھ اسی طرح ستر ہزار گنا ستر سو گنا سات سو گنا یوں بڑھتی رہتی ہیں اس بندے کے اپنے اخلاص کے لحاظ سے کہ وہ کس درجے میں کس طلب کے ساتھ کتنے خوشبو خضو خزو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے <clears throat> بعض حضرات نے ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی کہ اپنے گھر والوں پر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا دس گنا ثواب ہے اور اس سے ہٹ کر پھر خرچ کرنا کہ جن کا حق ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے بہتر ہے ان کی خدمت کرنا تو وہ سات سو گنا پھر سات ہزار گنا پھر یوں گنا پھر ایسے وہ بڑھتا جاتا ہے اور یہی انفاق فی سبیل اللہ کی ترتیب وہ حدیث بھی ہیں کہ جو شخص جہاد میں گیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یوں ثواب ہے ایسے ہی وہ حج میں گیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اسی طریقے سے بڑھتا ہے ایک حدیث میں تو آپ کا فرمان حج اور جہاد دونوں کے بارے میں اکٹھا ہے کہ جو شخص حج میں گیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ سات سو گنا بڑھتا ہے ایسی کوئی جہاد میں گیا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس طرح اکثر جو آیات ہیں اور احادیث ہیں انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یوں خرچ کیا کس ترتیب پہ خرچ کیا یہ سب جہاد کے بارے میں ہیں رہی بات تبلیغی حضرات جو اپنے بیانات میں کہ اللہ کے راستے میں آپ حضرات نکلو اور اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے سے اتنا ملتا ہے نفل پڑھنے سے اتنے گنا بڑھ جاتا ہے تو یہ بات شریعت کی روح سے غلط نہیں ہے کیونکہ تبلیغ میں جو جانا ہے وہ بھی تو خالص اللہ کی رضا کی ہے کے لیے ہے اس میں تو کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کسی کو کیا یار اپنے پیارے پیارے بستر ہوتے ہیں بیڈ ہوتے ہیں باتھ روم ہوتے ہیں اتنی آسانیاں ہوتی ہیں تو اب لگاؤ بستر اٹھاؤ ادھر کسی پھوڑی پر جگہ ملے گی باتھ روم بھی پتہ نہیں کسی مسجد کے صحیح ہوں گے کوئی مولوی صاحب بھی موافقت کرے گا نہیں کرے گا اور خرچ بھی اپنا کرنا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے بے شک احادیث اور قرآن آیات کا اصل موضوع تو جہاد تھا لیکن یہ بھی اس سے باہر نہیں ہے جہاد بھی فی سبیل اللہ ہے تعلیم تعلم بھی فی سبیل اللہ ہے تو یہ اسی نیت کے ساتھ ہاں کوئی شخص جائے تو پھر وہ <clears throat> کچھ اور کام کرتا رہے تو وہ تو ظاہر ہے ہارنے کی کوئی حج میں جائے تو گڑبڑ کرے تو پھر سارے حاجی تو نہیں غلط غلط ایسی کوئی تبلیغ میں گیا تو اس نے کوئی غلط بات کر دی یا کوئی لڑائی یا کوئی چوری یا ادھر ہی رہ گیا تو پھر وہ سارے تبلیغ والے تو غلط نہیں یہ بھی خالص اللہ کی رضا ہے اور اصلاح نفس کا بڑا خاص طریقہ ہے وہ ساری کچھ افسری وہ ساری چیزیں بالکل سیٹ ہو جاتی ہیں جب ایسی جگہ میں ٹھہرنا ہے کہ بعض دفعہ تو پنکھا بھی موافق نہیں پھوڑی بھی موافق نہیں باتھ روم بھی موافق نہیں لوگ بھی موافق نہیں بات بھی نہیں سنیں گے تو ساری وہ یادیں طائف والے مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازے ہوتا رہیں گی <clears throat> تو فرمایا مسل فی سبیل اللہ آپ حضرات غور غور کریں اللہ پاک کی سخاوت پر غور کریں یہ کیسا بادشاہ ہے کہ زمین سب چیزوں کو کھا جاتی ہے اور وہ کسان کے اس دانے کو کیوں نہیں کھاتی زمین کو کس نے یہ سکھایا ہے کہ جب لو دفن کیا جائے تو وہ زنگ بدل کر تباہ کر دیتی ہے لکڑ کو دفن کیا تو دیمک کھا کے اس کو ختم کر دیتی ہے اس دانے کو کسان نے اسی زمین میں ڈالا ہے جس زمین میں اس کی لاٹھی دفن ہوئی تو دیمک نے کھا لی تو دنک لکڑ کو کھا کے ختم کر دیتی کیڑے ختم کر دیتے ہیں اس کسان کے دانے کو وہ زمین کیوں نہیں ختم کرتی کس نے ہیں کو ہوئے انقلاب ہاں، کہتا ہے نا اقبال وہ بیج کے بارے میں بات ہے مجھے اب یاد آ جائے گی ان شاء اللہ توحید پر اس نے جو بات کی ہے آخر میں یہ شعر ہے تو جی آپ اللہ پاک کی سخاوت پر غور کریں ایک تو اس زمین کو کیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس بیج کو کھانا نہیں ہے محفوظ رکھنا ہے اور پھر اس کو امانت کو واپس کرنا ہے اور امانت کو واپس ایک بیج کے بدلے میں تو ایک بیج ہونا چاہیے تھا میں نے آج مطالعے میں کافی غور کیا ہے کہ ایسی کون سی فصل ہے جس کا ایک بیج ہو تو اوپر اس کا پھل بھی ایک ہی ہو میں میرے سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ ہیں اب گندم کا سٹا ہے ایک تو اوپر اس کے کتنے ہو گئے باجرے کے تو لام اتنا اچھا اور جب زمین اچھی ہو تو وہ کئی کئی سٹے کوشن نکلتے ہیں یہ چھلیاں یہ پہاڑی علاقے کی تھوڑی تھوڑی زمین ہوتی ہے یہ پنجاب کے ذمہ دار جا کے جب پہاڑی ان علاقوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بیچارے تو پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے ان کی تو زمینیں کیسی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی زمینیں بڑی مشکل سے دیوار سے جوڑی ہوتی ہیں اور اتنی بڑی بڑی چھلیاں اور تین تین چھلیاں چار چار چھلیاں بات دفعہ ایک ایک کے ساتھ مکئی کی بات کر رہا ہوں تو یہ دیکھو اس امانت کو کیسے زمین سمجھتی ہے انسان نہیں اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھتا جس کے لیے قرآن آیا پیغمبر آئے حدیث آئی یہ ساری کائنات آئی اس انسان نے پیغام کو نہیں سمجھا وہ بے زبان زمین سمجھتی ہے کہ اس لاٹھی کو کھا جانا ہے یہ کسی کی امانت نہیں ہے اور اس بیج کی اس کو محفوظ رکھنا ہے اور امانت کو کئی گنا بڑھا کے واپس کر دینا ہے تو یہ اللہ کی سخاوت کی بات دنیا کے اعتبار سے ہے اور آخرت کے اعتبار کی مثال یہاں دی کہ آپ نیکی کرو وہ نیکی ایک نہیں ملے گی آپ نے عام نیکی کی ہے وہ دس گنا بڑھے گی اور جس طرح آپ کی نیکی میں اخلاص ہوتا جائے گا اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ وہ سلسلہ ہے جس یہ ایک مثال ہے کہ وہ اللہ شاہ تو فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ بعض حضرات نے تو فی سبیل اللہ کی تشریح کی ہے فی اتباع اللہ تعالی اس کا بھی یہی ثواب ہے یعنی جو پیسہ خرچ ہوا اللہ کے حکم کے ماننے میں خواہ زکات نکالی خواہ صدقہ نکالا خواہ کوئی قسم کا کفارہ دیا خواہ حج کیا یا بیوی بچوں کا خرچہ دیا کسی جو بھی اس نے اللہ کی حکم کے مطابق خرچ کیا کم اصل حبت انبتت سبا سنابلا فی کل سنبلت امیت حبا وہ یوں ہی بڑھتا جائے گا واللہ یزائف لمن یشا واللہ واسع علیم یہاں جو مثال دی گئی تیسری بات آخری پھر ختم کریں گے کہ سٹوں کے ساتھ خوشوں کے ساتھ گندم کے ساتھ گلے کے ساتھ کمال یہ ہوتا ہے اس کا کا اس اس دائی خطیب کا بات سمجھانے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو آسان الفاظ میں سمجھائے یہ غلہ یہ سٹے یہ چھلیاں یہ باجا جوار یہ گندم یہ ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے کہیں کم کہیں زیادہ آسان مثال دی ہے کہ دیکھو میں ایسا بادشاہ ہوں جو میں کہتا ہوں کہ ایک نیکی پہ دس ملتے ہیں یا سات سو ملتے ہیں یہ حقیقت ہے میرا وعدہ سچا ہے اور اگر یہ نیکیوں پر دس گنا سات سو گنا سمجھ میں نہیں آتا تو یہ حصی مثال سمجھ لو تم تو ایک دانے زمین میں ڈالتے ہو تو وہ سٹے کتنے نکالتی ہے جب زمین ایک دانے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 خوف ہوگا نہ غم اچھی بات کہنی چاہیے سائل کو درگزر کی بات کرنی چاہیے یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو صدقہ دے کر پھر اس فقیر کو تکلیف دی جائے اللہ بادشاہ ہے اور بردبار ہے بات کر چل رہی تھی فضائل پر کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نیکی ہے کہ دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے اور انسان کو خود ذاتی فائدہ ہے بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں پریشانیاں صدقات سے ٹل جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں یہ معمول ہو صدقہ جس طرح ذکر و اذکار بھی اعضاء کے لیے صدقہ ہوتا ہے ایسی ہی مالی طور پر بھی صدقہ نکالنا ایسے ہی ایک حدیث میں میں نے پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی شخص نے اپنے لیے لباس بنایا یا کوئی اور چیز بنائی اب اس کا لباس پہلے وہ استعمال والا ہے لیکن اب کچھ شاید ہے وہ تو کسی شخص کو دے دے یہ بھی سوال ہے کہ آپ زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں جو مناسب سمجھے بھائی اس کو اب اگر مطلقاً کسی امیر کو بھی دے دے گا تو بھی ثواب ہے اگر وہ پہنے تو نہیں تو غریب کو پسند کرے دیکھے تو ثواب ہے اس طرح اور چیزوں میں بھی خواہ مخواہ سٹوروں کو بھر کے رکھنا قرآن قرآن جب ضرورت ہوگی اللہ پاک دے دے گا انشاءاللہ کسی کا بھلا کر دینا چاہیے وہ پنکھا خراب پڑا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز گھروں میں ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرا کے کسی مستحق کو دے دینا چاہیے انشاءاللہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ پاک انتظام فرما دیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کسی کی فکر میں لگ جاتا ہے نا تو کان اللہ فی حفیع عبدی اللہ پاک اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے کہ اس نے مخلوق میں سے میرے بندے کی مدد کی یہ جو آیت کریمہ کل جس کے اوپر بات ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک میں ایک ہزار اونٹ غلے سے لگے ہوئے اور ایک ہزار اشرفیاں دی تھی سونے کا سکہ ہوتا ہے اشرفی جو بیس سکے ساتھ تولے بنتا ہے تو ایک ہزار اشرفی دی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے عبد الرحمن ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چار ہزار درہم دیے اور عرض کیا کہ حضرت کل آٹھ ہزار درہم کی میں مالیت رکھتا تھا چار ہزار درہم گھر والے بھی بچے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے اور چار ہزار آپ کو دے رہا ہوں میں دین کے لیے آپ جہاں مناسب سمجھیں آپ نے فرمایا عبد الرحمٰن آپ کے ان چار ہزار پر بھی اللہ برکت دے اور ان چار ہزاروں میں بھی برکت دے اور آخرت میں کہیں کتنے گناہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے مثل الزین فی سبیر اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں اللہ پاک اس کو میں تو حبا سات کوشے نکلیں اور اتنے اتنے دانے ہوں اللہ عزائف علم شاہ اور اس سے کہیں زیادہ آج کے درس میں جو بات بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں دے کر پھر احسان نہیں جتلانا اور نہ جس کو دیا جائے اس سے کوئی بگار کہتے ہیں بگاری ہیں کوئی کام خدمت کا جذبہ ہو کہ اس سے لیا جائے کہ اس کو دیا ہے یا اس کو بتایا جائے کہ میں نے دیکھو آپ کا یوں خیال کیا ہے فلاں اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف شفقت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو دے کر احسان جتلاتا تھا بس دے دیا آپ نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے تو بس ختم ہو گئی بات اللہ کے نام پر جو ہو گیا ہے تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے اب وہ جس طرح کا بھی ہے وہ اس کو احسان جتلانا یا اس سے کام لینا ٹھیک نہیں ہے بعض احادیث میں تو ایسا تعداد ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے نا قرضہ تو اس سے بھی کوئی کام نہ لو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ سود کی شکل نہ بن جائے کہ قرضہ دے کر پھر اس سے کچھ کام نکالے جا رہے ہیں وہ بیچارہ تو وہ مرغوب ہو کر کام کرتا ہی رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے قرضہ دیا ہے تو اس سے کہا میں نے ایک شخص سے بڑا عرصہ پہلے قرضہ لیا تھا تو میں نے اس کو کہا میں کب واپس کروں تو اس نے کہا جی میں اگر تاریخ بیان کر دوں تو پھر آپ کی سہولت کیا ہے جب آپ کو سہولت ہو اس وقت آپ مجھے قرضہ دے دیں ہمارے گاؤں کی بات ہے وہ شخص فوج سے ریٹائر آیا تھا تو اس کے پاس تو پیسے ملتے ہیں جو ہم مکان بنا رہے تھے اتنا اچھا ہمارا ساتھی تعلق دار دوست نہیں کہہ سکتے محترم تھا ہم دارالعلوم کراچی پڑھتے کبھی کبھی ملنے وہ آتا تھا تبلیغ کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ شخص جب تک میں نے اس کو قرضہ واپس نہیں کیا وہ مجھے ملنے بھی نہیں آیا کہ کہیں یہ ملنے سے بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ قرضہ لینا ہے دیکھو علماء کے ساتھ ہم کیا علماء زہری شباہتی ہے کہ طلباء اور علماء سے محبت کا یہ نتیجہ ہوا کہ فوج سے ریٹائر ہو کر وہ شخص درس نظامی میں داخل ہوا آج وہ وقت کا ماشاءاللہ بڑا عالم اور مفتی ہے تو یہ دین کے ساتھ نسبت اور برکت تو قرضہ اس کا جب میں نے واپس کیا اس کو بلا بلا کر کہ آپ لے لو تو کہتا ہے اب بھی ضرورت ہے تو استعمال کرو ایک حدیث ہے مشہور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آخرت میں ایک بڑے گناہگار شخص کی مقفت صرف اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے ماتحت عملے کو یہ کہا ہوا تھا کہ جو مقروض ہے نا میرے آپ لوگوں سے مولت مانگیں کہ پھر دے دیں گے مولت دے دیا کرو اس نیکی کی وجہ سے اس شخص کی مفرت ہو گئی کہ یہ قرض والوں مقروض لوگوں کو محلت دے دیتا تھا یہاں پر یہ فرمایا اللہ منا ولا انفکا کہ جب اللہ کے راستے میں دے دو پھر احسان نہ جتلاؤ اور اس کو دیا ہے جس کو اس سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے اس کو تنگ نہ کرو تکلیف نہ دو ورنہ ضائع ہو جائے گا یہ ثواب بھی اور مزید گناہ گار بھی ہو جاؤ گے ایک مشہور بات ہے صرف اشارہ کرنا ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے مسئلہ پوچھا تھا مدینہ طیبہ کی بات ہے کہ کس کو مستحق کو دینا چاہیے صحیح بندے کو مال دینا چاہیے تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ پیسہ صحیح ہوگا تو صحیح شخص کو پہنچے گا پیسہ صحیح ہوگا صحیح شخص کو پہنچے گا انہوں نے کہا بزرگ بھی عجیب آدمی ہے اب ہم کیسے کیا کریں آخر جی اس نے کسی کو دیا وہ ویسے کسی ہمارا لڑکی کو دے دیا تھا وہ راتوں کو باتیں کرتے رہے کہ ایسا کوئی آیا ہمیں اس نے فقیر سمجھا اور دے دیا دوسرے دن پھر وہ شخص آیا تو اس بزرگ نے اپنے پاس سے درہم دیا کہ جاؤ جس کو دل چاہتا ہے دے دو وہ گیا ایک شخص بڑا سفید پوش تھا اس کو نظر آیا لیکن اس کے دل نے مانا کہ اس کو یہ درم دیتا ہوں اس کو دیا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے پیچھے ایک جگہ پہ گیا اس نے وہ مردہ کبوتر وہاں رکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ پیچھے اس نے کہا پیچھے کیوں آتے ہو اس نے کہا بس اس طرح کی بات ہے بزرگ نے یوں کہا تھا تو آپ وجہ بتاؤ یہاں سے اتنا لمبا سفر کیا کہا ہمارے گھر میں دو تین دن سے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اس کوڑا کرکٹ سے مرا ہوا یہ کبوتر یا کوئی مرغی ملی تھی اس کو میں نے جوش دلانا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ میں مدینہ بازار میں جاتا ہوں جب بازار میں آیا آپ نے درم دے دیا میری روزی کا انتظام ہو گیا وہ کبوتر مردہ جدھر سے اٹھایا تھا ادھر رکھنے آیا تھا آپ گھر وہ شخص آ کر اس بزرگ کا ہوا کہ سبحان اللہ جب صحیح پیسہ ہو تو صحیح جگہ میں جاتا ہے تھوڑا سا صدقہ کرنے سے پہلے آپ حضرات دو نفل پڑھ کر سوچ لیا کرو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا کرو کہ اللہ میں کچھ پیسے آپ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں میں تو آپ نہیں جانتا علیم بزاد الصدور عالم الغیب تو آپ ہیں جہاں بہتر مصرف ہو میری آپ رہنمائی فرمائیں میرے دل میں وہ بار ڈال دیں میں ادھر اس صدقے کو دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا ایک دو مرتبہ استخارہ دل دل میں دعا کر لینی چاہیے علماء نے تو لکھا ہے ہر کام سے پہلے دعا کر لو اللہ مخر لی وقت کر لی ولا تکل لی اختیاری نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے اللہ میرے لیے آپ بہتر پسند فرمائیں اور میرے اختیار پر مجھے عمل کرنے کی توفیق نہ دیں جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق دیں تو احسان نہیں جتلانا چاہیے دے کر والوں اور نہیں بعد میں دے کر کہ اس کو کوئی تکلیف وغیرہ ورنہ وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت اجر ہے هم يحزنون یہ قرآن مجید میں اکثر مقام پہ یہ دو لفظ اکٹھے آتے ہیں جہاں اولیاء اللہ کی بات کی قرآن نے وہاں بھی فرمایا کئی مقام پہ آپ نے یہ لفظ داخلہ کریں آپ انشاءاللہ آئندہ تو غور کریں یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں عجیب اس کا مفہوم ہے خوف علیہم ما یعول کے اعتبار سے ہے مزا کے اعتبار سے ہے جو ان نیک لوگوں کی زندگی گزر گئی یہ اپنی زندگی کو سوچ کر کسی پہلو پر غم نہیں کریں گے کہ ان کی سبھی باتیں اچھی ہیں ولاحو بنا رہی مستقبل کے اعتبار سے نیک لوگوں کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ سب باتیں ہی اللہ کی مان کے بیٹھے ہیں تو اتنا بادشاہ ہے کہ ایک رتی برابر کو بھی ضائع نہیں کرتا تو جنہوں نے اپنی راتوں کو سب صرف کر دیا اس کے ماننے میں دنوں کو صرف کر دیا تو کیسے ضائع ہو جائے گا نئے نیک لوگوں کو مستقبل کے اعتبار سے کوئی ڈر ہوتا ہے کہ حاضری ہو جائے گی تو کیا جواب دیں گے اور نہ اپنی ماضی کی زندگی پر جب سوچتا ہے بندہ تو غمگین ہوتا ہے ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جس پر کوئی غم آ جائے ان کو سب اللہ کے لیے کام ہے فرمایا کہ کلر من پہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے جو انفاق فی سبیل اللہ والے میں نے بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فوائد نزا جھگڑے اس طرح کی ترتیبیں پریشانیاں مصائب سے بھی نجات اور آخرت کے اعتبار سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخی آدمی اللہ کے قریب جنت کے قریب خوبیوں کے قریب رحمت کے قریب سب قریب ہی قریب ہے اور وکیل آدمی جنت سے دور اللہ سے دور رحمت سے دور بس دور ہی دور ہے تو اور پھر اسلام کی خدمت کے لیے جس نے انفاق کیا ہو تو ماشاء اللہ مذہب ہے کہ کہ اس میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا جواب نہ ہو اسلام کے پاس اب ایک شخص تو صدقہ دینے والا ہے اس کے پاس ہے لیکن ایک ہے یہ غریب اب کسی سائل کو کیا پتا کہ یہ غریب ہے وہ تو اپنے دکھ میں پھر رہا ہے نا سوال کر رہا ہے لیکن اسے کیا پتا کہ یہ شخص تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے تو سائل آیا کسی کے کے پاس پاس سوال کیا اس اس نے لیکن کوئی چیز نہیں ہے ہے خود غریب اب میں و معروف ہوں آپ اس کو سخت الفاظ میں بات نہ کرو دستور کے مطابق حکمت کے ساتھ اچھے الفاظ میں اس کو رخصت کر دو قول معروف اچھی بات سے اس کو درگزر کر دو بھائی نہیں ہے آپ معاف کر دو مغفرت ان کا لفظ بھی آگے آیا کہ درگزر کی بات کر لو خیرم من صدقتی یتوا و آزا یا نہیں تو بھی اتمان رہی بات ایک ایسا سائل آیا کہ دل نہیں مان رہا دینے کو کچھ ایسی حالات کے لئے اس کی ہے تو فرمایا کہ آپ اچھے انداز میں اس کو رخصت کر دیں بعض سائل تنگ کرتے ہیں دیکھو تنگ کرتے ہیں تو تب ہی تو اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ آپ اچھی بات کرو جو سائل بات ہی اچھی کرے گا تو مسئول خود بخود اچھی بات کرے گا لیکن بعض ساحل بڑے تنگ کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے مدینے کا حج کرائے دعاؤں کے الفاظ سنے آپ نے مدینے کا بھی حج ہوتا ہے آپ کو مدینے کا حج کرائے پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا ہو جائے سبحان اللہ اور اگر روپے نہیں دیا تو یوں کر کے ایسی گال پیچھے سے نکال دیں گے تمہاری ایسی کی ایسے لوگ میں ایک پرانی بات ہے ادھر جی ایٹ کے علاقے میں ایک شخص نے کہا کہ آپ صبح صبح آئے ہمارے پاس کوئی چادریں پڑی ہیں تو وہ دیں گے اس وقت ہم وہ درویشی زندگی تھی جب چادروں کا چھت تھا تو اس طرح مسجد میں میں گیا صبح ایک عورت نعرہ لگاتی ہے او فلانے او اللہ کے نام پر دو تمہارا بھلا ہو جائے فلاں ہو جائے یہ ہو جائے جب کوئی نہیں باہر نکلتا کہتی ہے سارے حرامی ایسے سوئے ہیں پھر ایستا سے کہتی ہے سارے بلوس ہے ایسے کوئی بھی ایستا سا یہ کہتی ہے اور اونچا سا نعرہ لگاتی اب وہ میرا بندہ بھی باہر نہیں نکلا میں اس کے پاس گیا بابی تم کیا کرتی ہے اس طرح کیوں کرتی ہو اب سارے سو رہے ہیں تو وہ اس کے الفاظ سے اندازہ ہوا وہ جو کچی آبادی ہے نا وہ عیسائی عورت تھی اور اس طرح کی تو یہ اگر نہیں دل مان رہا کسی سائل کو دینے پر تو قول معروف بات تنگ کرتے ہیں بار بار آتے ہیں کوئی کہتا ہے آج جمعرات ہے آج روح کے آنے کا دن ہے آج فلان ہے آج دو اور پانچ لوگ دیہاتوں میں پتنی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہوں گے کچھ کہ جمعرات کے دن کچھ کھانے کا اچھا انتظام کرتے ہیں پھر گھر کا جو محترم ہے کھا بڑا ہے چھوٹا ہے وہ درود کرتا ہے کہ روحیں آئی ہوئی ہیں چھو کرتا ہے پھر اس میں سے کچھ دیتے ہیں سب فضول باتیں ہیں ہر روز روحوں کو سواب پہنچاؤنا اس طریقے کے اپنی طرف سے بدعات کے ایجاد کیا جاتا ہے قول معروف سائل کو اچھے انداز میں واپس کرو مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى کہ ایک اچھے انداز میں اس اس اس اس کو کو واپس کرنا صدقے سے بہتر ہے کہ کہ صدقہ دے کر اور پھر کے پیچھے گویا تکلیف پہنچائی پر میں اللہ بادشاہ ہے اور حکمت بردبار ہے یہ اللہ کو نہیں دے رہے ہو یہ یہودیوں کی بات کو رکھ کیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ مانگتے ہیں اور اللہ کوئی غریب ہے اور ہم گویا کہ امیر ہیں اور اللہ غریب ہے اور اللہ کو دیا جاتا ہے یہ اللہ کو نہیں دیا جاتا یہ قرض حسنا ہے اپنے کو دیا جاتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا دنیا میں بھی ملے فائدہ اور آخرت میں بھی ملے کہ جب دنیا میں کئی زیادہ نفع والا کام کیا جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی ہو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی سوال آپ کے پاس کچھ موجود ہو تو آپ دے دیتے تھے اور اگر کچھ موجود نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہوتا تھا مختلف جگہوں پر عامل گئے ہوئے ہوتے تھے صدقات جمع کرنے کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوتا تھا اس ہفتے کے آخر میں وہ مصدق سب کا وصول کرنے والے آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ساحل کے ساتھ آپ وعدہ کر لیتے تھے کہ آپ تین دن کے بعد آنا پھر انشاءاللہ شاء آپ کو دے دیں گے اگر موجود بھی نہیں ہے اور آنے کی بظاہر وہ بھی نہیں ہے ترتیب کوئی نظر آ رہی تو پھر آپ معذرت کر لیتے تھے کہ ابھی نہیں ہے گنجائش پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو صدقہ دے کر اس کو جتلانا احسان جتلانا یہ گناہ کی بات ہے ایک حدیث ہے میں کوشش کرتا رہا ان حدیثوں پر استعاب کرنے کی لیکن آخر اندازہ یہ ہوا کہ اس طرح کی مختلف طرح کی حدیثیں ہیں اس میں حد بندی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے کون گناہگار لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی اور اللہ پاک ہم سے ناراض رہتا ہے اور وہ لیلت القدر کی رات میں بھی ساری رات سجدے میں پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتا تو وہ کچھ تو حدیث آپ نے کئی مقام پر لیلت القدر کی فضیلت پہ جب علماء بیان کرتے ہیں آپ سنتے ہوں گے ایک تو احسان جتلانے والا شخص ہے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اور پھر اس کو دوراتا رہتا ہے انسان جتلاتا رہتا ہے یہ غلط بات ہے نہیں کرنی چاہیے اگر نیکی کا سمرہ اللہ سے چاہیے تو بس اللہ کے لیے دے دی ہے آپ ختم نمبر دو متکبر شخص اور تہبند کو نیچے رکھنے والا شخص تکنے چھپانے والا یاد رکھو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آپ سنتے رہتے ہیں ویسے اچھے آدمی ہیں کسی حد تک ان کا مطالعہ وغیرہ بھی ہے لیکن یاد رکھو مفتی نہیں ہے اس کا شعبہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ یوں بھی ہو جاؤ تو یوں بھی ہو جاؤ تو یوں بھی ہو جاؤ تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب میں مشتحدانہ باتیں ہیں مشتحدانہ باتیں دوستو یہ انسان کو تھوڑا سا خراب کر دیتی ہیں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی یہ بڑے بزرگ ہیں پہلے دارالعلوم دوبند کے استاد تھے پھر دارالعلوم کراچی آ گئے تھے پھر جب مفتی شفیع صاحب کی وفات ہوئی تو یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ان کی بہت کتابیں ہیں اور عجیب ان کی ان کی تفسیر ہے انوار و بیان جو عوام کے لیے انہوں نے لکھی ہے بڑی اچھی ماشاءاللہ ایک شخص آیا ان کو ہدیے میں ایک جوڑا کپڑے کا دیا مدینہ طیبہ میں ابھی دو تین سال وفات ہوئی ہے تو کہا کہ آپ کیا کرتے ہو ہدیہ لایا ہے کہا درزی ہوں جی کا درزی ہو تو حضرت رزق کے حلال ہے درزی ہوں سلائی طے ہے اتنی لیتا ہوں کہا آپ وہ جبے بھی سلائی کرتے ہو جن سے ٹکنے چھپ جاتے ہیں کہا جی کرتا ہوں کہا نہیں لوں گا حرام کی کمائی ہے تم خلاف سنت حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ما اسفل من الکعبین من الازار فنا کہ ٹکنا جس کا چھپا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا تم اس طرح کی لباس سلائی کر کے مجھے ہدیہ دیتے ہو ہدیہ نہیں لیا واپس ہو گیا لیکن وہ بھی کوئی مدینہ میں رہنے والا عجیب مسلمان تھا اس نے پھر اپنی درزی والی دکان کے اوپر بورڈ لگایا اور آج تک ہے آج تک ہے مین گیٹ سے نکل کر وہ جو بنگالی بازار آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ما اسفل من القعبی حالا الخطہ الخیات یہ سلائی کرنے والے کی دکان ہے یہ ما اسفل من القعبین من الازار فی النار اس حدیث کے مطابق لباس سلائی ہوتا ہے جس کا دل چاہتا ہے ہماری دکان میں آئے جس کا دل چاہتا ہے نہ تو اتنا رش اب اتنا رش کہ سبحان اللہ بات یہ ہے دوستو اصل تو بات حکم کے ماننے میں ہے تو متکبر شخص ٹکنا چھپانے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ماں باپ کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی اپنے سودے بازی میں لین دین میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شخص کی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی شراب کا عادی اور خنزیر کا گوشت کھانے والا شخص ان کی مغفرت نہیں ہوتی مشرق قطع تعلقی کرنے والا کینہ رکھنے والا سود خور شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ ان گناہوں سے صحیح معنی میں تیر ہو جائے تو پھر اس کے بعد مغفرت ہوتی ہے کتنے بڑے گناہ ہیں یہ سود خور خنزیر کا گوشت شرابی ماں باپ کا اس میں ذکر کیا ہے حدیث میں ان اس لسٹ میں ذکر کیا احسان جتلانے والے شخص کا کہ جو اللہ کے راستے میں دے کر احسان جتلاتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی مبارک راتوں میں بھی پہلے اچھے طریقے سے اپنے گناہ کی معافی اللہ پاک سے کرا لے پھر سب گناہوں کی معافی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب کرے Thank you.